www.attableek.com The Reviver of Iman اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے طہارت سوچ فکر دل دماغ کو پاک رکھنے کے لیے نماز اموال کو پاک رکھنے کے لیے زکوٰۃ جسم کے ریزے ریزے قطرے قطرے خون کو پاک رکھنے کے لیے روزے کی نعمت عنایت فرمائی شریعت کا مقصد اس خاکی مخلوق کو دنیا کی کثافتوں اور غلازتوں سے پاک رکھ کر اللہ کی نظروں میں محبوب بنانا ہے اس کو اللہ والا بنانا ہے اللہ کا ولی بنانا ہے اللہ سے محبت اور اس کا تقرب پیدا کرانا ہے دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں انہیں اللہ سے محبت رہی ہے رہی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ اللہ کو ان سے محبت جس طرح دوسرے جتنے انبیاء کرام علیہ مسلاۃ و تسلیم ہیں وہ اللہ کے محب ہیں اللہ سے محبت کرتے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اللہ کو حضور سے محبت حضور سے محبت ہے حضور کے اعمال سے محبت ہے حضور کے اخلاق سے محبت ہے حضور کی امت سے محبت ہے تو یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اس گھرانے میں جتنے بھی بستے ہیں ان میں رسول اللہ والے اللہ کے محبوب ہیں اس لیے ظاہر ہے یہاں گندگی کسی بھی طرح کی برداشت نہیں کی جاتی ہے ان کو ہر طرح سے پاکیزہ رکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا یہ دو تین روز کی ابتدائی گفتگو میں کہ پاک کرنے والے پانی کی بھی پاکی کی فکر ہے لباس کی بھی پاکی کی فکر ہے صفائی بھی ہے پاکی بھی ہے دونوں چیزوں کا ایک ساتھ خیال رکھا گیا ہے دنیا والوں نے ظاہری صفائی پر تو توجہ دی اس لیے کہ ان کی نظر ظاہر پر تھی لیکن وہ پاکی نہ سمجھ سکے اس لیے کہ پاکی تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ اللہ کے بتلائے طریقے پر ہوتی ہے دنیا والے اس کو مادی دنیا اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ پاکی کیسے حاصل کی جا سکتی لیکن اسلام نے صفائی کی بھی تعلیم دی پاکی کی بھی تعلیم دی اگر کوئی میلے کچیلے کپڑوں میں آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا دھلے کپڑے پہن کر آؤ جمعے کے دن مستقل دھلے کپڑے پہن کر آنے کی تعلیم دی گئی قرآن نے خزو زینت عند کل مسجد کا حکم دیا کہ ہر نماز میں تم اپنی زینت اختیار کرو جہاں اس میں مکمل لباس پہننے کی تعلیم دی گئی ہے وہیں صاف ستھرا لباس پہننے کی تعلیم دی گئی وضا قطع کے مطابق لباس پہننے کی تعلیم دی گئی صفائی ستھرائی کی بھی تعلیم دی اشرم من الفطرہ قرار دیا دس چیزیں فطرت میں داخل کی گئیں جس میں مسواک داخل تھی جس میں مونچھے تراشنا داخل تھا چہرہ بنانا داخل تھا زائد بالوں کی صفائی داخل تھی بعض نے غسل براجم تک کو داخل کیا بعض حادیث انگلیوں کے ان گٹوں تک کو دھونے کا حکم دیا گیا کہ ان پر سیاہ نشانات لوگوں کی نظروں میں مایوب نظر آئیں گے یہاں تک خیال رکھا گیا ظاہری صفائی کا بھی سرما لگانے کی تعلیم دی کہ راتوں کو مرد رات میں سرما لگائیں عورتیں دن میں سرما لگائیں خوشبو کی تعلیم دی گئی بلکہ خوشبو کو مہمیز دی گئی عبداللہ مجمر نے جب مسجد نبوی میں روشنی کی اور خوشبو جلائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی عبداللہ مجمک سے کر دیتا یہ سب تعلیمات صفائی اور ستھرائی خوشبو اور پاکیزگی کی اسلام کے بنیادی خواص میں پائی گئی نمازوں کے لیے تو خصوصی طور پر پاکی اور صفائی کو شرط قرار دیا نجاست حکمیہ تک سے پاکی کو شرط قرار دیا اس کے بغیر نماز قبول نہیں مقبول قرار نہیں دی گئی جگہ کو پاک رکھنے کے احکام الگ دیے جہاں گندگی اور غلازت پڑی ہے وہاں نمازوں سے ممانعت کی گئی جگہ بھی پاک چاہیے لباس بھی پاک چاہیے جسم بھی پاک چاہیے اس لیے کہ پاکیزہ بول بولنا ہے تو پاکیزہ بول بلا پاکیزہ ماحول کے اثر انداز نہیں ہوں گے اسی طرح جو مال جس میں انسانی میں جائے گا اس کی بھی پاکیزگی کے احکام دیے ظاہر کو پاک رکھنا ہے باطن کو پاک رکھنا ہے کوئی بدبودار چیز قریب تک نہیں پھٹکنے دی گئی شراب کو منع کر دیا نجس چیزوں کو منع کر دیا مردار کھانوں کو منع کر دیا اخلاقی گراوٹ رکھنے والے جانوروں کے استعمال تک کو منع کر دیا خون میں اگر کثافت اور غلازت پائی جاتی ہے گندگی پائی جاتی ہے تو خون کے استعمال کو شریعت نے منع کر دیا صاف ستھری پاکیزہ غذاؤں کا حکم دیا اسی کے ساتھ ساتھ شریعت نے غذاؤں میں جس طرح ظاہری پاکیزگی کا خیال رکھا برتن کو دھونے کا ایسا حکم سوائے شریعت محمدیہ کے کہیں نہیں ملتا کہ خنزیر منہ ڈال دے تو تین مرتبہ دھو کر پاک کرو اور اگر کتا منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھو اور ایک مرتبہ ماجو یہ حکم شریعت متحرہ ہی دے رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ حکم دے دیا تھا دنیا آج ریبیز کی تحقیق تک پہنچ پا رہی ہے حضور نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے فرما دیا تھا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا لعاب ناپاک ہے اور اسے سات مرتبہ دھو اور ایک مرتبہ ماجو یہ حکم شریعت مطالعہ نے دیا تو برتنوں کی صفائی کا حکم کھانوں کی صفائی اور پاکیزگی کا حکم اس سب کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ حکمی پاکی کا حکم دیا گیا جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی تھی اور یہ کہا گیا کہ جو مال بھی کماتے ہو سال میں اسے ایک مرتبہ زکات دے کر پاک کروں پہلے تو حرام مال کمانے سے بچایا بیاج سے بچایا جوئے سے بچایا رشوت سے بچایا جتنے بھی حرام طریقے مال کمانے کے تھے ان سب کو بند کر دیا کہ ان میں بدوائیں آہیں شامل ہیں ان میں آرام پسندی شامل ہے ان میں دھوکہ شامل ہے ظاہر ہے جوئے میں دھوکہ شامل ہے رشوت میں آہیں اور آنسو شامل ہے بیاج میں تو انسانی خون شامل ہے ایسی کسی بھی غلیز غذا کو اسلام برداشت نہیں کرتا جس میں انسانیت کی توہین و تزلیل کی گئی ہو انسانیت کا درد بھرا ہو ایسے اموال کو ممنوع قرار دے دیا اس کمائی کو حرام قرار دے دیا کمانے والے کو جہنمی قرار دیا اور جو مال کما لیا تھا حلال راستوں سے کما لیا تھا اس کے دھونے کا حکم بھی دنیا میں اگر کوئی دے گا تو شریعت محمدیہ دے گی شریعت نے کہا کہ اس حلال راستے سے کمائے ہوئے مال کو بھی سال میں ایک مرتبہ دھویا کرو جو اللہ کا نظام ہے وہ درختوں کو دھوتے ہیں وہ زمین کو دھوتے ہیں وہ پوری فضاؤں اور ہواؤں کو دھوتے ہیں تو تم اس کو دھو لیا کرو اور اس کے دھونے کا طریقہ یہ بتلایا کہ ہر سال اپنا پورا مال اللہ کے حوالے کر دیا کرو دیکھو زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ دھارنا غلط ہے یہ مینٹلٹی غلط ہے کہ ڈھائی پرسینٹ اللہ کو دینا ہے یہ تصور غلط ہے کہ ڈھائی پرسینٹ اللہ کو دینا ہے زکات یہ ہے کہ پورا مال اللہ کے سپرد کر دو پھر اللہ اس میں سے پاک کر کے ڈھائی پرسینٹ گوشالہ نکال دیں گے اور باقی آپ کو دے دیں گے مال ہمارا نہیں ہے مال اللہ کا ہے ہم تو پورا اللہ کے حوالے کرتے ہیں اللہ اس میں سے ساڑھے ستانوے پرسینٹ ہمیں واپس کرتے ہیں اور ڈھائی پرسینٹ غربا کے لیے غسالہ نکال لیتے ہیں یہ شان رب العزت والجلال کی ہے اس کو غسالت الناس قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسے ہر حال میں اپنے اموال میں سے چاہے وہ سونا چاندی ہو چاہے زیورات ہوں اور چاہے روپیہ پیسہ ہو چاہے مال تجارت ہو اس سب میں سے سارا مال اللہ کے سپرد کر دو کہہ دو اے اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کا ہے میرا نہیں آپ نے دیا تھا یہ آپ کے حوالے مومنانہ شان یہی ہے مسلم اسی کو کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرے جب وہ مال پورا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ اس میں سے ساڑھے ستانوے پرسینٹ اس کو پاک کر کے واپس کرتے ہیں برکت والا بنا کر واپس کرتے ہیں دیکھو جو مال اللہ کے پاس چلا جائے گا وہ برکت والا ہو جائے گا پھر اگر آیا ہے ہمارے پاس تو نورانی بن کر آیا ہے برکت والا بن کر آیا ہے اگر آپ ڈھائی پرسینٹ زکات کو ٹیکس سمجھ کر نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے نکالا نہیں جائے گا لیکن اگر آپ پورا مال اللہ کو دیتے ہیں تو پھر جتنا اللہ آپ کو واپس کریں گے وہ آپ پر وہ آپ پر اللہ کا انعام وہ آپ پر اللہ کا انعام ہے اللہ کا فضل ہے وہ آپ پر ظاہر یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر سال مومن کا مال اللہ اپنے قبضے میں لے لے اور اسے صاف اور پاک کر کے پھر مومن کو دے تو ساری دنیا کی انسانیت میں مومن الگ چمکتا ہے اپنے مال کے اعتبار سے اس کے پاس جتنا مال ہے یہ ربانی مال یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے لے کر پھر واپس کیا ہے اس کو فلٹر کر کے دیا ہے اس کو فلٹر اللہ فرماتے ہیں تو پورا مال اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر دو تاکہ اللہ اس میں سے ڈھائی پرسینٹ نکال کر باقی آپ کو واپس کر دیں یہ پاکیزگی مال کی اللہ ہی دے سکتے تھے یہ نجاست حکمیہ ہے مال کی نجاست حقیقیہ تو یہ ہے کہ رشوت بھری ہے سود بھرا ہے یہ نجاست حقیقیہ ہے جوا بھرا ہے شراب سے کیا بیچا ہوا مال بھرا ہے یہ سب نجاست حقیقیہ ہے جیسے پیشاب بھرا تھا شراب بھری تھی یہ نجاست حقیقیہ تھی اسی طرح یہ حقیقی جو سب کو نظر آتی لیکن یہ نجاست جو نظر نہیں آتی شریعت نے حکم لگایا ہے جیسے پیشاب ہو جانے پر غسل کرایا وزو کرایا تھا اور منی نکل جانے پر غسل کرایا تھا ظاہر کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ میں سو گیا تھا تو وضو کیوں لازم ہو گیا لیکن شریعت نے حکم دیا تھا کہ یہاں دھونا لازم اسی طرح مال میں شریعت نے حکم دیا کہ اگر کھیتی ہے تو پانی والی پر اللہ کے بارش پر دس پرسینٹ اور زمینی پانی استعمال کیا گیا ہے تو پانچ پرسینٹ اور باقی جتنے مال ہیں ان پر ڈھائی پرسینٹ اور جانور ہیں تو ان کی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی مقداروں پر جو زکوٰۃ متعین ہے یہ اللہ کی پاک بارگاہ میں نکالنا ہوگی اس کو جب نکالو گے تو غسل ہو جائے گا پھر پاک ہو جائے گا مال پھر پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا جو کچھ ہوگا شٹر کھول دو پھر پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا جو کچھ ہوگا صاف ستھرا ہوگا یہ تمہارے لیے حلال ہو اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ ڈھائی پرسینٹ نکال دیا جائے جو غریب ہیں جو غریب ہیں بلو پورٹی لائن کی زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی طرف سے پیش کر سکیں ان کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بھی نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات اس سے پوری کی جائیں گی یہی مال ہے جو غریب اور امیر کے درمیان کی کھائی بھرتا ہے یہی مال ہے جو غریبوں میں امیروں کے باب میں برے جذبات پیدا ہونے سے روک دیتا ہے یہی مال ہے جو ہمدردی اور محبت پیدا کرتا ہے یہی مال ہے جس کو پہنچانے سے مالدار کو غریب کی دردشا اور غریب کے بدحالی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جو کچھ اللہ نے بخشا ہے اس پر شکر گزاری کا موقع نصیب ہوتا ہے کسی کا حق نہیں ہے دنیا میں اگر کوئی اپاہج ہے لنگڑا ہے لولا ہے بہرا ہے اندھا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ جس کی سزا میں اللہ نے اسے ایسا کر دیا ہے وہ تو عبرت ہے وہ ایک مجاہدہ کر رہا ہے دنیا والوں کے لیے وہ ایک سبق ہے جس کی وجہ سے اللہ آخرت میں اسے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے ایسے ہی جو غریب ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسے غریب رکھا ہے یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے عبرت کا معزت کا نصیحت کا کچھ غریب رہیں گے تاکہ مال والے اپنے مال پر شکرانہ کر سکیں ان کی شکر گزاری کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے اللہ جل نے کچھ غربا بھی پیدا فرما دیے کچھ فقرا بھی پیدا فرما دیے ان کو حقیر سمجھے بغیر ان کے مال میں سے ان کے مال میں سے کچھ حصہ غربا کو دیا جائے غریبوں تک پہنچایا جائے باقاعدہ محنت کر کے غریبوں کو دیا جائے پہنچایا جائے خود جا کر پہنچایا جائے ان کو حقیر سمجھ کر نہیں تاکہ یہ ایک یہ ایک سبق ملے کہ ہم جا کر ان کے گھروں کی حالت کو دیکھیں ان کی غربت کو اور ان کی بیماریوں کو اور ان کے فقر کو دیکھیں اور اس سے سبق لیں عبرت پکڑیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنے بڑے بڑے احسانات کیے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا ہے زکوٰۃ ان مالی پلاٹس پر بھی ہوتی ہے ان مالی پلاٹس پر بھی ہوتی ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس پر زکات ہوتی ہے باقی جو چیزیں استعمال کی ہیں ظاہر ہے ان میں زکات کی ضرورت نہیں سونا چاندی استعمال کی چیز نہیں ہے زینت کی چیز اس لیے سونے چاندی پر زکات دی جاتی ہے چاہے وہ زیور ہو لباس سواریاں کرائے کے سامان کرائے کے مکانات کرائے کی گاڑیاں چاہے آپ ہیلی کاپٹر لے لیں یا استعمال کی سواریاں استعمال کے مکانات کرائے کے مکانات پر کوئی زکات نہیں ہوتی بس اب اگر کوئی بات زکات کے سلسلے میں پوچھنا ہو تو پانچ منٹ ہیں آپ کے پاس එයාට අර